السلام علیکم خواتین حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا بیسواں لیکچر گزشتہ تین لیکچرز میں ہم نے فکسڈ ایسٹس کے بارے میں بات چیت کی تھی اور آج بھی ہم فکسڈ ایسٹس ہی کو دوبارہ زیر گفتگو لائیں گے پچھلے تین لیکچرز میں ہم نے آپ سے یہ بیان کیا تھا کہ جی فکسڈ ایسٹس کیا چیز ہوتے ہیں ان کو کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے ان کی پرچی جب ہم خریدتے ہیں ان کو جب ہم ان کو بیچتے ہیں تب کیا کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے بکس آف اکاؤنٹ میں فکسڈ ایسٹس کس کس قسم کے ہوتے ہیں ان کی کلاسیفیکیشنز کیسے ہوتی ہیں ڈپریسیشن کیا چیز ہوتی ہے ڈپریسیشن کے دو میتھڈس جہاں پہ کئی میتھڈس ہیں وہاں پہ ہم نے صرف دو میتھڈس کے بارے میں آپ سے تفصیل میں بات کی تھی ایک اسٹریٹ لائن اور دوسرا ریٹن ڈاؤن ویلو میتھڈ یا ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ پھر ہم نے بات کی تھی پالیسیز ڈپریسیشن پالیسیز کہ جی کتنے ویلو تک کے ایسٹس جو ہیں ان کو فکسڈ ایسٹس میں شمار کریں گے اور کیا نہیں کتنے کے نہیں کریں گے یہ پالیسی جو ہے ڈسیشن ہمیں لینا پڑتا ہے دوسرا ہمیں یہ پالیسی ڈسیشن لینا پڑتا ہے کہ جی ڈپریسن جو ہے وہ کس بیسس پہ چارج کی جائے گی یعنی یہ کہ جس سال میں وہ ایسٹ خریدا جائے گا اس سال میں تو پورے سال کی ڈپریسن چارج ہوگی اس بات سے قطع نظر کہ وہ کب خریدا گیا اس سال میں اور جس سال میں وہ ایسٹ بیچا جائے گا یا ڈسپوز آف کیا جائے گا اس سال میں اس ایسٹ کی کوئی ڈپریسن ہوگی یہ تو ایک پالیسی تھی دوسری پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم ایسٹ پہ اس کے پیریڈ آف یوزیج یعنی استعمال کے پیریڈ کے حساب سے چارج کریں گے یعنی اگر وہ ایسٹ جو ہے وہ انتیس جون کو خریدا جاتا ہے اور تیس جون کو ہمارا سال مالی سال جو ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے فائنینشیل ایئر جو ہے وہ اگر ختم ہوتا ہے تو پھر ہم صرف دو دن کی ڈپریسیشن اس سال میں چارج کریں گے اسی طریقے سے جس سال میں اس ایسٹ کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے تو اس سال میں جتنے دن یا جتنے مہینے یا جتنا پیریڈ استعمال کیا گیا ہے اتنے پیریڈ کی ڈپریسن بھی اس سال میں جس سال میں کہ ڈسپوزل ہوگی چارج کیا جائے گا تو یہ دو پالیسیز یہ اور ایک یہ کہ جی کتنے ویلیو تک کا خرچہ جو ہے جو کہ ایسٹس کلاسیفائی کیے جا سکتے ہیں ان کو ہم فکسڈ ایسٹس میں ان کا شمار کریں گے یہ پالیسیز مینجمنٹ کو ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں اور ان پالیسیز کے ساتھ پھر ہمیں رہنا پڑتا ہے اس وقت تک کہ جب کوئی حالات ایسے نہ ہو جائے کہ جی اس پالیسی کو چینج کرنے کی ضرورت ہو پالیسی اس وجہ سے چینج نہیں کی جاتی کہ جی اس سال منافع کم ہے یا نقصان زیادہ ہے یا ایسی وجوہات کی بنا پہ یہ پالیسی ڈپریسیشن کی جو ہے یہ چینج نہیں کی جاتی اس کی قطن اجازت نہیں ہے پھر ہم نے بات کی تھی کہ جی کیپٹل ورک ان پروگرس کیا ہوتا ہے اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا تھا آج ہم تفصیل سے پھر اس موضوع کی طرف آئیں گے اور اسی طریقے سے ریویلویشن کی ہم نے بات کی ریویلویشن آف ایسٹس کی بات کی تھی فکسڈ ایسٹس کی بات کی تھی اس کے بارے میں بھی ہم آج جو ہے وہ دوبارہ بات کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا گمبھیر مسئلہ ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم کیپٹل ورک ان پروگرس کی طرف اپنا دھیان دیں کیپٹل ورک ان پروگرس جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا ہر وہ ایسٹ تا اس وقت کے وہ استعمال نہ شروع ہو اس کا اس وقت تک وہ کام جو ہے یا وہ ایسٹ جو ہے وہ مکمل حالت میں نہیں ہوتا اور چونکہ وہ مکمل حالت میں نہیں اور ایسٹ بیسکلی جو ہے وہ اس لیے کریٹ کیا جاتا ہے یا خریدا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے کہ اس سے جنریشن آف انکم یا اس سے اکنامک بینیفٹس جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں لہذا جس وقت تک وہ اس پوزیشن میں نہیں آ جاتا کہ اس سے یہ اکنامک بینیفٹس جو ہیں یہ اس سے حاصل کیے جا سکیں تو اس وقت تک اس کو ہم ورک ان پروگرس میں شمار کرتے ہیں اس کا اس کو فکسڈ ایسٹ نہیں کہتے مثال کے طور پہ آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں فیکٹری کی بلڈنگ بنا رہے ہیں اب جب تک کہ وہ فیکٹری کی بلڈنگ پوری نہیں ہو جاتی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی مکمل نہیں ہو جاتی تو وہ زیر استعمال نہیں آئے گی اور جس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے وہ مقصد بھی حل نہیں ہوگا لہذا جب تک اس کی کنسٹرکشن جاری ہے جب تک وہ بنتی رہے گی اس وقت تک اس کا شمار work in progress capital work in progress میں ہی ہوگا کیونکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں اس دن سے ہوگا جب وہ ہمیں مکمل حالت میں ملے گی اس سے پہلے اس کا فائدہ نہیں کیونکہ ابھی تو کام جاری ہے اب اسی بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور بڑی آبیس بات ہے کہ جی ڈپریسن جو کہ یوز کی کاسٹ ہے ایک ایسٹ کو استعمال کرنے کی کاسٹ ہے وہ بھی اس وقت تک چارج نہیں ہوگی یا اس وقت تک نہیں شروع ہوگی کہ جس وقت تک وہ ایسٹ جو ہے وہ مکمل نہ ہو جائے تو ڈپریسن جو ہے وہ اس وقت شروع ہوگی کہ جب asset is brought into use اب اگر سال ہمارا مالی سال جو ہے وہ اس تاریخ کو ہمارا ایسٹ کمپلیٹ نہیں ہوا کہ جو مالی سال ختم ہو جاتا ہے جس تاریخ کو تو اس تاریخ کو کیا ہوگا اس تاریخ کو جتنا خرچہ اس ایسٹ پہ بنانے پہ اب تک خرچ ہوا ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ کیپٹل ورک ان پروگرس میں شمار ہوگا اس کا نہ کہ فکسڈ ایسٹ میں کیونکہ وہ ابھی ایسٹ اس تاریخ کو کہ جس تاریخ کو ہمارا مالی سال ختم ہوا ہے اس تاریخ کو وہ ایسٹ نامکمل ہے اس لیے وہ تمام کاسٹ جو اس ایسٹ پہ خرچ ہوئی ہے آج تک وہ ورک ان پروگرس میں رہے گی اور بیلنس شیٹ میں کیپیٹل ورک ان پروگرس کے طور پہ اس کو دکھایا جائے گا کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ایسٹس جو ہیں وہ ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ اکاؤنٹنگ پیریڈ میں وہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں ایسی صورت میں وہی قاعدہ کہ جی پہلا مالی سال تک جتنا خرچہ ہوا وہ ورک ان پروگرس میں ہے وہی کیری فارورڈ دوسرے سال میں ہوگا اس میں مزید اضافہ ہوگا دوسرے سال میں بھی اگر دوسرے سال کے آخ آ, مالی سال کے آخری دن بھی ابھی ورک ان پروگرس ہی ہے ابھی بھی اس میں کچھ کام باقی ہے تو پھر وہ تمام تمام کاسٹ جو آج تک آپ نے اس ایسٹ کو بنانے پہ خرچ کی ہے وہ دوسرے سال بھی بیلنس شیٹ ڈے پہ ورک ان پروگرس میں اس کو دکھایا جائے گا اب ورک ان پروگرس کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو انٹریز کی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جس وقت ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں یا اس کا وہ جو بھی کوئی کاسٹ ہے اس کو مثال کے طور پہ اگر ہم فیکٹری کی بلڈنگ والی مثال ہی لیں تو اس میں یہ ہے پوزیشن کہ جب آپ کے پاس کانٹریکٹر کا ٹھیکیدار کا جو بل آتا ہے تعمیر کا تو آپ نے اگر تو اس کو پے کر اس کو پے نہیں کیا تو پے میں وہ جائے گا کریڈٹ ہوگا اور ڈیبٹ ہوگا کیپٹل ورک ان پروگرس اگر وہ آپ نے پے کر دیا اس کی ادائیگی کر دی جیسے ہی وہ بل آیا اس کو چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کی ادائیگی کر دی تو ظاہر ہے کہ پھر کریڈٹ جو ہے وہ کیش یا بینک کو جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہو گئی جس وقت اور اس وقت تک یہی انٹریز ہوتی رہیں گی جب تک آپ اس ایسٹ کو بنانے پہ خرچ کرتے رہیں گے جب وہ ایسٹ مکمل ہو جائے گا اور اس پہ مزید آپ کوئی خرچہ نہیں کرنا ہوگا تو پھر کیپیٹل ورک ان پروگرس کے اکاؤنٹ میں سے وہ جتنا اماؤنٹ اکٹھا ہوا ہے وہاں پہ اس کو ٹرانسفر آپ کریں گے فکسڈ ایسٹس کے اکاؤنٹ میں اور اس کے لیے جرنل انٹری جو ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ فکسڈ ایسٹس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور کریڈٹ کر دیں گے کیپٹل ورک ان پروگرس کے اکاؤنٹ کو اس طریقے سے کیپٹل ورک ان پروگرس کے اکاؤنٹ میں اب بیلنس زیرو ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی اور ایسٹ جو ہے وہ بھی اس وقت زیر تکمیل نہ ہو اور اس کی کاسٹ بھی کیپٹل ورک ان پروگرس کے اکاؤنٹ میں نہ ہو لیکن جو مکمل ہو گیا ہے ایسٹ اس کا balance capital work in progress میں اب نہیں رہے گا اور وہ ٹرانسفر ہو کے کے فکسڈ اکاؤنٹ میں چلا جائے گا ڈپریسن اس وقت شروع ہوگی جب یہ جرنل انٹری آپ کر دیں گے جس تاریخ سے وہ ایسٹ مکمل ہوا اس تاریخ سے ڈپریسن شروع ہوگی بیلنس شیٹ کے اندر capital work in progress fixed assets کے بعد دکھایا جاتا ہے اور یہ خود ایک کلاسفکیشن یا بیلنس شیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے آئیے بیلنس شیٹ میں دیکھیں کہ کہاں پہ اس کو دکھایا جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ فکسڈ ایسٹس کے بعد اس کو شو کیا جاتا ہے یہ جو بیلنس شیٹ آپ کے پاس سامنے اس وقت ہے بڑی سمپل سی بیلنس شیٹ ہے اس میں فکسڈ ایسٹس ہیں کیپٹل ورک ان پروگرس ہے other long term assets investments ہو سکتی ہیں جو کہ آپ نے کی ہیں شیئرز وغیرہ کسی اور کمپنی کے خریدے ہیں پھر اس کے بعد کرنٹ ایسٹس آتے ہیں اور پھر ٹوٹل ایسٹس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد لائبلٹیز وغیرہ دکھائی جاتی ہیں تو اس طریقے سے کیپٹل ورک ان پروگرس جو ہے اس کو فکسڈ ایسٹس میں شمار نہیں کرتے اس کو علیحدہ سے بیلنس شیٹ میں دکھایا جاتا ہے تو یہ بات تو ہو گئی کیپٹل ورک ان پروگرس کی اب آئیے ہم بات کرتے ہیں ڈپریسن کی اور جہاں پہ ڈپریسن پیریڈ آف یوزیج پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب اس سے یہ مطلب نہیں کہ جی ہم نے سال میں اگر دس دن ہم نے مشینری چلائی یا پچاس دن چلائی یا پانچ سو گھنٹے چلائی یا پانچ ہزار گھنٹے چلائی تو جی اس کے حساب سے ہاں وہ بھی ایک بیسس ہو سکتا ہے کہ جی ہم چونکہ مشینری کی ڈپریسن جو ہے وہ مشین آور کے بیسس پہ اگر ہم چارج کرنا چاہیں کہ جی جتنے گھنٹے مشین چلے گی صرف اتنے گھنٹے کی ڈپریسن چارج ہوگی تو وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے اور جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک ایسٹ کو ایک تاریخ خریدتے ہیں مثال کے طور پہ ہم اس کو پانچ مارچ کو خریدتے ہیں اور ہمارا مالی سال جو ہے وہ جون کو ختم ہوتا ہے تو پھر ڈپریسن پانچ مارچ سے تیس جون تک جو ہے وہ چارج کی جائے گی اس سال میں کہ جس سال میں وہ ایسٹ خریدا گیا یا زیر استعمال آیا سو اسی حوالے سے جس وقت ہم اس ایسٹ کو بیچیں گے یا اس کی افادیت ہمارے لیے ختم ہو جائے گی تو اس سال میں جس ڈیٹ تک یہ ہمارے یوز میں رہے گا ہمارے استعمال میں رہے گا اس ڈیٹ تک مالی سال کی شروع سے اس ڈیٹ تک اس تاریخ تک جس تاریخ کو یہ ایسٹ کی اس کا استعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس مالی سال میں اس تاریخ تک ڈپریسیشن جو ہے وہ چارج ہوگی جو دوسری پالیسی تھی ڈپریسیشن چارج کرنے کی کہ جی جس سال میں خریدا گیا اس سال میں پورا ڈپریسیشن چارج کر دیجئے قطع نظر اس سے کہ وہ کب خریدا گیا اور جس سال میں بیچا گیا اس سال میں ہم ڈپریسیشن ہی نہیں چارج کریں گے قطع نظر اس سے کہ کس تاریخ کو بیچا کس دن کو بیچا گیا تو وہاں پہ تو ڈپریسیشن کی کیلکولیشن جو ہے وہ کافی آسان ہو جاتی ہے لیکن جو پہلی بات میں نے کہی یا پہلے آپشن جو ہے یا پالیسی جو ہے اس کے تحت تھوڑی سی ذرا مشکل ہو جاتی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس پہلی پالیسی کے تحت ڈپریسن کیسے کیلکولیٹ کی جائے گی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں A B C and company کا جس کے اکاؤنٹس یا جس کا مالی سال جو ہے وہ اکتیس دسمبر کو ختم ہوتا ہے اب چوتھے سال کی ہمیں کچھ ڈیٹیلز اکتیس دسمبر کی ہمیں یہ دی گئی ہیں اس سوال میں کہ جی ایک مشینری وہ ہے شامل ہمارے فکس ایسٹ میں جو کہ ہم نے پہلے سال پہلی جولائی کو پچاس ہزار روپے کی خریدی تھی ایک مشینری وہ ہے جو دوسرے سال پہلی جنوری کو خریدی تھی پچہتر ہزار روپے کی تیسری مشین ہے جو کہ تیسرے سال پہلی اپریل کو ایک لاکھ روپے کی خریدی گئی تھی اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ چوتھے سال میں تیس ستمبر کو وہ جو پہلی سب سے پہلی مشین تھی جو کہ پہلے سال کی پہلی جولائی کو خریدی گئی تھی اس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی ڈپریسن جو ہے وہ ریڈیوسنگ یا ریٹن ڈاؤن ویلو میتھڈ سے کے حساب سے پچیس فیصد چارج کرنی ہے اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جی ڈپریسن جو ہے وہ ہم کیلکولیٹ کریں آن دی بیس آف یوز تو یہ سوال ہمارے ساتھ میں اب ہمیں جو یہ تمام تفصیل دی گئی ہے یہ ہمیں چوتھے سال کی میں تفصیل دی گئی ہے مشینری تو پہلے سال میں بھی خریدی گئی دوسرے سال میں بھی خریدی گئی تیسرے سال میں بھی خریدی گئی تو ہمیں اب ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا وہ سارا اکاؤنٹ پہلے سال سے اور ہر سال کی ڈپریسن بھی نکالنی پڑے گی اور چوتھے سال تک ہم اس کو اکاؤنٹ کو لے کے جائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم اس مشینری کی کیلکولیشن کر لیں کہ جو ہم نے سب سے پہلے سال میں پہلی جولائی کو پچاس ہزار روپے کی خریدی تھی اب یہ مشین جو ہے پچاس ہزار پچیس فیصد اس کے اوپر ڈپریسن لگی پہلے سال میں کاسٹ پہ لگی کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس استعمال میں نہیں تھی سوال یہ ہے کہ جی یہ مشینری ہم نے خریدی تھی کس تاریخ کو پہلی جولائی کو مالی سال کے چھ مہینے ہم نے اس کو استعمال کیا جولائی پہلی سے لے کے اکتیس دسمبر پہلے سال کے تو سال پورے کی ڈپریسن تو پچیس فیصد کے حساب سے کیلکولیٹ کی جائے گی پچاس ہزار روپے پہ لیکن چونکہ آدھے سال کی ڈپریسن ہے اس لیے آدھے سال کی ڈپریسن پچیس فیصد کے حساب سے چھ ہزار دو سو پچاس روپے پہ پہلے سال کے آخر میں یہ ایسٹ شو ہوگا کمپنی کی بیلنس شیٹ پہ پچاس ہزار روپے cost less depreciation six thousand two hundred and fifty چھ ہزار دو سو پچاس روپئے ریٹن ڈاؤن ویلو ترتالیس ہزار سات سو اور پچاس روپئے تو یہ تو پہلے سال پہلی مشینری اب دوسرے سال پہ اسی مشین کی ڈپریسن ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے اب پورا سال یہ مشین ہمارے پاس میں رہی ہمارے پاس موجود ہے دوسرے سال اکتیس دسمبر تک ترتالیس ہزار سات سو پچاس جو ہے وہ ریٹن ڈاؤن ویلیو ہے اس پہ ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے پچیس فیصد کے حساب سے تو وہ دوسرے سال کی اس مشین کی ڈپریسن ہو جائے گی لیکن دوسرے سال میں ہم نے ایک اور مشین جو ہے وہ پرچیز کی خریدی پہلی جنوری کو دوسرے سال کے اور اس کی قیمت تھی پچہتر ہزار روپے اب ریٹرن ڈاؤن ویلیو جو ہے پہلی مشینری کا ہمارے پاس ہے ترتالیس ہزار سات سو اور پچاس روپے نئی مشین ہم نے خریدی پچہتر ہزار روپے کی تو ٹوٹل ویلیو بک ویلیو جو ان ایسٹس کا اکتیس دسمبر دوسرے سال ہمارے پاس موجود ہے وہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو اور پچاس روپے ہوا ابھی ہم نے ڈپریسن چارج کرنا ہے اس سال کا جو پہلے سال کی مشینری تھی اس کا ریٹرن ڈاؤن ویلو تھا ترتالیس ہزار سات سو پچاس روپے اس پہ آپ پورے سال کا پچیس فیصد کیلکولیٹ کر لیجئے اور جو نئی مشینری چونکہ پہلی جنوری کو خریدی گئی تھی اس لیے پہلی جنوری سے لے کے اکتیس دسمبر تک پورا سال وہ زیر استعمال رہی اس لیے پچہتر ہزار پہ بھی پچیس فیصد کے حساب سے ڈپریسیشن اب یہاں پہ جو فرق آ رہا ہے وہ ذرا اس پہ بھی غور کر لیجئے کہ نئی مشینری جو اس سال خریدی گئی اس میں آپ کاسٹ پہ چارج کر رہے ہیں ڈپریسن کیونکہ نیا ایسٹ آیا جبکہ جو پرانی مشین ہے اس کے ریٹرن ڈاؤن ویلیو پہ آپ پچیس فیصد کے حساب سے چارج کر رہے ہیں یعنی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو پچاس جو ٹوٹل ویلیو آپ کے ایسٹس کا اس وقت موجود ہے اس پہ پورے سال کی ڈپریسن پچیس فیصد کے حساب سے اور یہ بنتی ہے انتیس ہزار چھ سو اٹھاسی روپے تو سال کے آخر میں جو دوسرے سال کے آخر میں جو آپ کی ریٹن ڈاؤن ویلو ان ایسٹس کی جو کہ دوسرے سال تک آپ کے زیر استعمال تھے ان کی ریٹن ڈاؤن ویلو آ گئی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو پچاس مائنس انتیس ہزار چھ سو اٹھاسی روپے انانوے ہزار باسٹھ روپے اب تیسرے سال کی طرف سے آئی اب بیلنس شیٹ میں جو فگر یہاں پہ شو ہوگی وہ پھر وہی کہ جی کاسٹ یا فکسڈ ایسٹس اب یہ کاسٹ پہ شو ہوں گے یا ریٹرن ڈاؤن ویلو پہ شو ہوں گے کیسے ہم ان کو شو کریں گے میں لہدا لہدا تو نہیں شو کر سکتا بیلنس شیٹ کے حوالے سے یہ یاد رکھیے اس کی بات پھر دوبارہ بھی کریں گے کہ بیلنس شیٹ میں ایسٹ جو ہے وہ ایٹ کاسٹ شو کیا جاتا ہے جو اس پہ ڈپریسن آج تک ہوئی ہے وہ اس میں سے مائنس کی جاتی ہے تو پہلے سال میں ہمارے پاس اس حساب سے ٹوٹل ایسٹ جو پہلے سال کی مشین تھی وہ پچاس ہزار اس کی کاسٹ تھی دوسرے سال کی مشین پچہتر ہزار روپے کی ہے total cost of the assets machine that is in use جو ہمارے استعمال میں ہے مشینری سیکنڈ ایئر کے آخر میں اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے اور اس کے اوپر ہم نے جو دو سالوں میں ڈپریسن چارج کی ہے وہ ڈپریسن پہلے سال میں چھ ہزار دو سو پچاس دوسرے سال میں انتیس ہزار چھ سو اٹھاسی روپے تو انتیس ہزار چھ سو اٹھاسی پلس چھ ہزار دو سو پچاس یہ اگر ہم ایک لاکھ پچیس ہزار روپے میں سے نکالیں گے تو ہمارے پاس پھر ریٹن ڈاؤن ویلو اس تمام مشینری کا جو کہ بیلنس شیٹ پہ بھی ہم شو کریں گے وہ انانوے ہزار اور باسٹھ روپے آ جائے گا اور یہی ریٹن ڈاؤن ویلو ہم لے کے تیسرے سال میں چلتے ہیں تیسرے سال میں ہم نے ایک اور مشین خریدی جو کہ لاکھ روپے کی تھی اور یہ مشین جو ہے یہ پہلی اپریل کو خریدی گئی اب انانوے ہزار باسٹھ روپے پلس ایک لاکھ روپے ٹوٹل ویلو آ گیا ایسٹ کا ایک لاکھ انانوے ہزار باسٹھ روپے اب چونکہ یہ تیسری مشین جو ہے تیسرے سال میں جو خرید کی ہے یہ پہلی اپریل سے کی ہے پہلی اپریل کو خریدی گئی یا استعمال میں لائی گئی پہلی اپریل سے اکتیس دسمبر تک نو مہینے رہتے ہیں تو اس مشین کے اوپر بارہ مہینے کی ڈپریسن چارج نہیں ہو سکتی اس پہ صرف نو مہینے کی ڈپریسن پچیس فیصد کے حساب سے چارج ہوگی تو ایک لاکھ روپے پہ پچیس فیصد کے حساب سے نو مہینوں کی ڈپریسن جو ہے وہ اٹھارہ ہزار سات سو اور پچاس روپے بنتی ہے جو باقی ایسٹس ہیں وہ بھی ہمارے استعمال میں پورا سال رہے یعنی وہ دو مشینریاں جو کہ ہم نے پہلے اور دوسرے سال میں خریدی تھی تو ان کا جو ویلو براڈ فارورڈ تھا ریٹن ڈاؤن ویلو جو ہم پچھلے سال سے دوسرے سال سے اب تیسرے سال میں لے کے آئے وہ انانوے ہزار اور باسٹھ روپے اس پہ پچیس فیصد پورے سال کی ڈپریسن وہ کیلکولیٹ کیجئے اور وہ ہو جائے گی بائیس ہزار دو سو اور پینسٹھ روپے یعنی تین مشینوں پہ اس سال کی ڈپریسن جو آئی وہ بائیس ہزار دو سو اور پینسٹھ روپے پلس اٹھارہ ہزار سات سو اور پچاس روپے تو یہ پورے سال کی ان تینوں مشینری جو کہ ہمارے استعمال میں ہے thirty first December third year کو اس کے اوپر ڈپریسن ہوئی تو ٹوٹل ویلو میں سے جس وقت ہم نکالیں گے اس ڈپریسن کو تو ہمارے پاس ریٹن ڈاؤن ویلو آ جائے گا hundred and forty eight thousand forty seven ایک لاکھ اڑتالیس ہزار اور سینتالیس روپے اور یہ ویلو ہے ریٹن ڈاؤن ویلو ہے بک ویلو ہے ان تینوں مشینوں کی جو کہ ہمارے استعمال میں ہے تھرڈ ایئر کے آخر میں اب چوتھے سال کی بات کرتے ہیں چوتھے سال میں کیا ہوا چوتھے سال پہ جانے سے پہلے ذرا پھر سے ہم بیلنس شیٹ کے حوالے سے کاسٹ اور اکیوملیٹڈ ٹوٹل ڈپریسن جو ہے اس کی بات کر لیں یہاں پہ ہم نے کیلکولیشن تو آپ کو دکھائی کہ جی ہر سال کی آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں اور وہ آپ ٹوٹل ویلو آف مشینری میں سے نکال لیں میں نے جیسے کہا پہلے بھی کہا کہ بیلنس شیٹ میں آپ ایسٹس کو کاسٹ پہ شو کرتے ہیں تو پہلے سال کے آخر میں جو ویلو تھا مشینری کا وہ تھا پچاس ہزار کاسٹ جو تھی کاسٹ جو اس کی تھی وہ پچاس ہزار روپے تھی اس کی ایکومولیٹڈ ڈپریسن جو تھی یاد ہے آپ کو کہ ایکوملیٹڈ ڈپریسن کا ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں ہر سال کی ڈپریسن ڈیبٹ کی جاتی ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اور کریڈٹ کی جاتی ہے ایکومولیٹڈ ڈپریسن اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ کاسٹ کے ساتھ ساتھ آگے لے جایا جاتا ہے اس وقت تک کے اس پہ ڈپریسن اب چارج کرنا نہ کرنا ہو یا وہ ایسٹ بیچ دیا جائے تو بیلنس شیٹ کے اندر پہلے سال کے آخر میں مشینری کی کاسٹ ہے پچاس ہزار روپے اور پہلے سال کی جو ڈپریسن ہے وہ چھ ہزار دو سو پچاس روپئے دوسرے سال میں جو مشینری کی کاسٹ ہے دونوں مش... دو مشینری مشینیں ہو گئی اب آپ کے پاس ایک پچاس ہزار کی خریدی تھی دوسری پچہتر ہزار روپئے کی خریدی تو total cost of the machine in use at the end of second year is hundred and twenty five thousand ایک لاکھ پچیس ہزار روپیہ ٹوٹل کاسٹ ہے اور ان دونوں مشین پہ ایکٹڈ ڈپریسن کیا ہے ایکٹڈ ڈپریسن ہے چھ ہزار دو سو پچاس پلس انتیس ہزار چھ سو اٹھاسی روپئے جو کہ دوسرے سال کی ڈپریسن تھی تو ٹوٹل یہ ہو گیا پینتیس ہزار نو سو اور اڑتیس روپے ڈپریسن کے تو ایک لاکھ پچیس ہزار میں سے پینتیس ہزار نو سو اور اڑتیس روپئے جس وقت آپ مائنس کریں گے تو ریٹرن ڈاؤن ویلو آپ کا وہی انانوے ہزار اور باسٹھ روپئے جو ہے وہ آئے گا تیسرے سال کے آخر میں جو کاسٹ آف دا مشین ہے وہ دو لاکھ اور پچیس ہزار ہو جاتی ہے اور اکیوملیٹڈ ڈپریسن کی فگر پینتیس ہزار نو سو اڑتیس روپئے سے بڑھ کر جو تیسرے سال کی ڈپریسن ہے وہ اس میں ایڈ ہوگی جو تیسرے سال کی ڈپریسن تھی وہ ہم نے کیلکولیٹ کی اکتالیس ہزار اور پندرہ روپے تو یہ جب اس میں ایڈ ہو گئی پینتیس ہزار نو سو اڑتیس روپئے میں تو آپ کے پاس total accumulated depreciation at the end of the third year وہ آ گئی چھتر ہزار نو سو ترپن روپئے اور ریٹن ڈاؤن ویلیو ان تینوں مشینوں کا تیسرے سال کے آخر میں دو لاکھ پچیس مائنس چھتر ہزار نو سو ترپن روپے ایک لاکھ اڑتالیس ہزار سینتالیس روپے جو کہ آپ نے ابھی کیلکولیٹ کیا تو بیلنس شیٹ کے حوالے سے آپ کاسٹ شو کریں گے تیسرے سال کی بیلنس شیٹ میں دو لاکھ پچیس ہزار لیس ایکٹڈ ڈپریسن چھتر ہزار نو سو ترپن ریٹن ڈاؤن ویلو ایک لاکھ اڑتالیس ہزار سینتالیس روپے تو یہ تیسرے سال کے آخر میں بیلنس شیٹ کی پوزیشن ہوگی اب آئیے چوتھے سال پہ چوتھے سال میں ہم نے تیس ستمبر کو وہ مشین جو کہ پہلے سال میں خریدی تھی اس کو بیچ دیا اب کیا پوزیشن ہوگی پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو وہ پہلی مشینری جو ہے اس کی ایکوملیٹڈ ڈپریسن علیحدہ سے حاصل کرنی پڑے گی بیشتر اس کے کہ ہم اس کی ڈسپوزل کی طرف جائیں تو جناب پہلے سال میں پچاس ہزار روپے اس کی کاسٹ تھی چھ ہزار دو سو پچاس روپے آپ نے اس پہ ڈپریسن چارج کیا ترتالیس ہزار سات سو پچاس روپے اس کا ریٹن ڈاؤن ویلو رہ گیا تھا اس ترتالیس ہزار سات سو پچاس پہ آپ نے پچیس فیصد کے حساب سے دوسرے سال کی ڈپریسن چارج کی جو کہ دس ہزار نو سو اور اڑتیس روپے بنتا ہے یہ جب آپ ترتالیس ہزار سات سو اور پچاس روپے میں سے نکالیں گے تو آپ کے پاس ویلو آتا ہے بتیس ہزار آٹھ سو بارہ روپے جو کہ ریٹرن ڈاؤن ویلو تھا سیکنڈ ایئر کے آخر میں اب اس پہ پچیس فیصد آپ کیلکولیٹ کر لیجئے وہ فیگر آتی ہے آٹھ ہزار دو سو تین روپے جو کہ تیسرے سال کی ڈپریسن تھی اس پرٹیکولر مشین کی تو آپ کے پاس ویلو آ گیا چوبیس ہزار چھ سو اور نو روپے اب چوتھے سال کی ڈپریسن پہ آ جائیے تو چوتھے سال کی ڈپریسن چونکہ یہ مشینری تیس ستمبر کو بک گئی اس لیے صرف نو مہینے کی ڈپریسن چارج ہوگی چوبیس ہزار چھ سو نو ایٹ دی ریٹ آف پچیس فیصد فار نائن منتھس تو یہ کیلکولیشن آپ جب کریں گے تو چار ہزار چھ سو چودہ روپے آپ کی چوتھے سال کی ڈپریسن بنے گی جو کہ چوبیس ہزار چھ سو نو میں سے جب مائنس کی جائے گی تو جس وقت اس ایسٹ کا ڈسپوزل ہوا اس وقت اس کا ویلیو انیس ہزار ریٹرن ڈاؤن ویلیو انیس ہزار نو سو اور پچانوے روپے تھا ڈپریسن کتنی چارج ہوئی اس ایسٹ کے اوپر ان چاروں سالوں میں وہ آپ نے ابھی کیلکولیٹ کی کہ چھ ہزار دو سو پچاس پلس دس ہزار نو سو اڑتیس پلس آٹھ ہزار دو سو تین پلس چار ہزار چھ سو اور چودہ تو یہ ٹوٹل ڈپریسیشن ہو گئی اس ایسٹ کی یہ ٹوٹل ڈپریسن آپ اب نکالیں گے کیونکہ یہ ایسٹ آپ نے ڈسپوز کر دیا یہ آپ اگر آپ نے اکیومیٹ ڈپریسن کا اکاؤنٹ کھولا ہے جو کہ ہم نے کہا کہ کھولنا ضروری ہے اور آپ کو کھولنا چاہیے اس میں سے آپ یہ جو ٹوٹل آئے گا اس ٹوٹل کو آپ ڈیبٹ کریں گے وہاں پہ اور کہاں لے کے جائیں گے کریڈٹ میں ڈسپوزل آف ایسٹ اکاؤنٹ کے اندر آپ اس اماؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے اسی طریقے سے جو ایسٹ کا ویلو تھا کاسٹ جو اوریجنل کاسٹ تھی پچاس ہزار روپئے جو کہ آپ کے فکس ایسٹ کے اکاؤنٹ میں شو ہو رہی ہے وہاں پہ آپ فکسڈ ایسٹ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے پچاس ہزار روپیہ اور ڈسپوزل کے اکاؤنٹ کو جا کے ڈیبٹ کر دیں گے تو ڈسپوزل کے اکاؤنٹ میں written down value of the asset اس طریقے سے شو ہوگا جس کے جس کے جس جس کے کے اگینسٹ آپ کو جو بھی اس کا سیل ویلو ریسیو ہو رہا ہے وہ آپ اس کے اگینسٹ میچ کریں گے اور پھر اس کے حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے بیچنے پہ کوئی فائدہ یا نقصان ہوا اگر فائدہ ہوا تو وہ بھی پروفٹ اینڈ لاس میں جائے گا اگر نقصان ہوا تو وہ بھی پروفٹ اینڈ لاس میں ڈیبٹ ہوگا فائدہ جو ہے وہ کریڈٹ ہوگا پروفٹ اینڈ لاس میں اور نقصان جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا تو یہ سچویشن یا صورتحال جو ہے یہ بنتی ہے اب اگر ہم واپس اپنی کیلکولیشنز پہ چلے جائیں تو ہم دیکھا کہ جی ریٹن ڈاؤن ویلو جو ہمارے پاس چوتھے سال میں آ رہا تھا وہ ایک لاکھ اڑتالیس ہزار اور سینتالیس روپے تھا مشینری جو پہلے سال میں ہم نے خریدی تھی اس کی ڈپریسن ہم نے اس سال کی کیلکولیٹ کی جس سال میں اس کی ڈسپوزل ہوئی فروخت ہوئی چار ہزار چھ سو اور چودہ روپے باقی جو ایسٹس تھے ان کے اوپر بھی ابھی ہم نے پورا ہم نے کیونکہ وہ زیر استعمال ہے چوتھے سال میں بھی باقی جو تین مشینیں رہ گئی ہیں ان کے اوپر تو پورے سال کی ڈپریسن چارج ہونی ہے تو ایک لاکھ اڑتالیس ہزار سینتالیس میں تو پہلی مشینری کی بھی ریٹرن ڈاؤن ویلو شامل ہے وہ کیا ہے وہ چوبیس ہزار چھ سو نو تو وہ ہم اس میں سے اگر مائنس کر دیں اور بیلنس کے اوپر پچیس فیصد کیلکولیٹ کر لیں جو کہ تیس ہزار آٹھ سو ساٹھ روپئے آئے گا تو ہمیں باقی تینوں مشینری کی ڈپریسیشن مل جائے گی اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ پہلی مشینری جو کہ ہم بیچ رہے ہیں اس کی چوتھے سال کی ڈپریسن علیحدہ سے کیلکولیٹ کی اور پھر یہ کہا کہ جی باقی جو ویلیو رہ گیا ہے جو ویلیو ریٹرن ڈاؤن ویلیو ہے چونکہ اس میں اس کی اس پہلی مشینری کی ریٹن ڈاؤن ویلو بھی شامل ہے تو پہلے تو اس کو مائنس کر دیں کیونکہ اس دوبارہ تو نہیں ہم ڈپریسن کیلکولیٹ کرنی ابھی کر چکے تو اس اس میں وہ ہم مائنس کر دیتے ہیں اور جو باقی رہ جاتا ہے جو کہ ریٹن ڈاؤن ویلو ہے باقی تین مشینوں کی جو کہ ابھی بھی چوتھے سال میں ہمارے استعمال میں ہے اس کا پچیس فیصد تیس ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے بنا اب جو ویلو آیا ہمارے پاس وہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو تہتر روپے آ گیا لیکن ابھی اس میں سے ہم نے ریٹن ڈاؤن ویلو اس ایسٹ کا جو کہ ہم نے اس سال میں بیچ دیا ہے وہ ابھی مائنس نہیں کیا وہ اس میں سے نکالا نہیں اس ایسٹ کا ویلو کیا ہے اس ایسٹ کا ویلو ہے اوپننگ جو ریٹن ڈاؤن ویلو تھا تیسرے سال کے آخر میں جو پہلی مشینری کا ریٹرن ڈاؤن ویلیو تھا وہ چوبیس ہزار چھ سو نو تھا چوتھے سال کی ڈپریسن جو اس میں سے نکالی وہ چار ہزار چھ سو چودہ جو کہ ہم نکال چکے ہیں تو پیچھے رہ گئی فگر انیس ہزار نو سو اور پچانوے روپے کی تو یہ ریٹرن ڈاؤن ویلیو اب ہم نکال دیں اگر تو باقی تین مشینری مشینوں کا جو ریٹرن ڈاؤن ویلو چوتھے سال کے آخر میں جو ابھی ہمارے استعمال میں ہے جو آئے گا وہ ہے بانوے ہزار پانچ سو اور اٹھہتر روپے تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے جس سال میں آپ اس مشین کو بیچ رہے ہیں اس سال کی ڈپریسن نمبر ایک چارج ہوگی اور پھر اس کو چارج کرنے کے بعد جو اس کا ریٹرن ڈاؤن ویلو چوتھے سال میں یا جس سال میں اس مشین کو بیچا جا رہا ہے وہ رہ جاتا ہے وہ ٹوٹل ریٹرن ڈاؤن ویلو میں سے مائنس کرنا پڑے گا تو باقی جو ایسٹس زیر استعمال ہیں ان کا ریٹرن ڈاؤن ویلو آپ کے پاس آئے گا یہ چیز یاد رکھیے اب ہم بات کرتے ہیں ری ویلویشن آف ایسٹس کی ری ویلویشن آف ایسٹس جو ہے وہ بیسکلی تو یہ ہے کہ جی ہم جو ایسٹس ہمارے استعمال میں ہیں زیر استعمال ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جس کاسٹ پہ شو ہو رہے ہیں جس ویلو پہ شو رہے ہیں اس وہ ویلو جو ہے مارکیٹ کے حساب سے اس کا ویلو بہت کم ہے لہذا ضرورت یہ ہے کہ جی ان ایسٹس کو اس ویلیو پہ شو کیا جائے جو کہ مارکیٹ ویلیو کو ریفلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں پہلے یہ بات کہہ دوں کہ جی اور پہلے بھی میں نے یہ کہی ہے کہ بیلنس شیٹ جو ہے وہ ہمیشہ کاسٹ پہ یا اکاؤنٹنگ ٹرمینالوجی میں ہم اسے ہسٹوریکل کاسٹ یعنی اگر ایک زمین آپ نے انیس سو پینتیس میں پانچ ہزار روپے کی خریدی تھی تو وہ سن دو ہزار دو میں بھی بیلنس شیٹ کے اندر ہسٹوریکل کاسٹ کے حساب سے پانچ ہزار روپے کی ہی شو کی جائے گی جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جی اس زمین کی آج جو قیمت مارکیٹ کے اندر ہے وہ پانچ ہزار روپے نہیں ہے وہ پانچ لاکھ ہے یا پچاس لاکھ ہے یا پانچ کروڑ ہے تو اس وجہ سے آپ یہ ضروری محسوس کر سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ میرا جو بھی ایسٹ ہے زمین ہے وہ آج کے ویلیو کے حساب سے اگر شو ہو میری بیلنس شیٹ میں تو ظاہر ہے کہ میرے کاروبار کا ویلیو بھی زیادہ نظر آئے گا اور یہ بھی ہوگا کہ جی یہ آج کے حساب سے ہے آج کے ویلیو کے حساب سے تو ویلیویشن اس لیے کی جاتی ہے پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ آج کا ویلیو ہم اگر شو کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ جی اگر ہم بینک سے لون لے رہے ہیں یا قرضہ لے رہے ہیں تو وہ پھر آج کے ویلیو کے حساب سے ہوگا حالانکہ اس کو کرن اس طریقے سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے عام طور پہ کیونکہ بینک جس وقت آپ سے کوئی قرض کی بات کرتا ہے یا آپ اس سے بات کرتے ہیں تو بینک ہمیشہ جو آپ کے ایسٹس ہیں ان کا ویلیویشن کراتا ہے اور وہ کرنٹ مارکیٹ کے حساب سے ویلیویشن کراتا ہے اب مشینری ہے اگر تو مشینری اگر آپ کی مشین جو ہے وہ پانچ سال سے زیر استعمال ہے یا آٹھ سال سے استعمال میں ہے دس سال سے استعمال میں ہے تو بینک جو ہے وہ اس کی ویلیویشن کیا کرے گا ویلیویشن یہ کرے گا کہ اگر دس سال پرانی مشین آج بازار سے ہم خریدنے جائیں تو اس کا کیا ویلیو ہوگا اور کیا وہ ویلیو جو ہے وہ اگر آپ کے جو مشینری جس ویلیو پہ شو ہو رہی ہے اس سے زیادہ ہے تو بینک جو ہے وہ اس ویلیو کو اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا یا آپ کو قرض دینے کے لیے اس ویلیو کا ریفرنس لے گا نہ کہ آپ کی وہ کاسٹ جو کہ آپ کی بیلنس شیٹ میں شو ہو رہی ہے تو جس وقت لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم ریویلویشن کر رہے ہیں بینک جی سے قرضہ زیادہ مل جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ بات جو ہے زیادہ صحیح نہیں لگتی کوئی اس کی خاص ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ جی کئی دفعہ اگر ایک کاروبار جو ہے اس میں آپ کرنٹ ویلیوز وغیرہ دکھانا شروع کر دیں اپنے ایسٹس کی تو اگر کوئی ایسا شخص جو کہ آپ کے کاروبار کو خریدنا چاہتا ہے تو اس کو ایک بڑا اچھا اندازہ مل جاتا ہے کہ جی آپ اپنے ہی کاروبار کا کتنا ویلیو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یہ بھی اس کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے اس چیز سے یا تو وہ اپنی قیمت جو ہے وہ اس کے حساب سے آپ کو پھر آپ کے کاروبار کو خریدنے کے لیے دے گا بہرحال ری ہوتی ہیں اور ہمارا یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم ری کے بارے میں بات کریں جس وقت ہوگی میں یہ بھی ہو سکتا ہے جب ہم مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو مارکیٹ میں اتار اور چڑھاؤ تو قیمتوں کا ہوتا ہے یہ بھی وقت آ سکتا ہے کہ جی ویلیو اس ایسٹ کا کم ہو جائے اور ہم نے گزشتہ آٹھ پانچ چھ سال آٹھ سال میں دیکھا ہے کہ زمینوں کی قیمتیں بہت حد تک بڑھی اور پھر نیچے آئیں اب اگر ہم مارکیٹ کی ویلیویشن کے حساب سے اپنے ایسٹس کو ویلیو کر رہے ہیں تو جب وہ ویلیویشن اس کی انکریز ہوئی پہلی بات تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جی وہ نظر آنی چاہیے کہ پرماننٹ انکریز ہے تو پھر آپ اس کو اس ویلیو پہ لے لیں یا اگر آپ ایک مارکیٹ کے حساب سے ہی اپنے ایسٹس کو ویلو کریں تو پھر جب بڑی قیمت تو آپ نے اس میں اضافہ کیا اور پھر جب گھڑی گھڑی کم ہوئی قیمت جب کم ہوئی قیمت تو پھر اس کا ویلو بھی کم ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف جس وقت قیمتیں بڑھ رہی ہو اس وقت ہم ری ویلویشن کر دیں اور جس وقت قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہو اس وقت اس کی قیمت کی ری ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ہم نہ سوچیں تو یہ بات نہیں ہو سکتی قیمت اگر مارکیٹ کے بینچ مارک سے تعین کی جائے گی تو اس میں اتار اور چڑھاؤ دونوں کا ایفیکٹ لیا جائے گا تو یہ بات جو ہے یہ یاد رکھیں اب ظاہر ہے کہ جب قیمت بڑھی تو حوالہ کاسٹ یا بحوالہ جو لاسٹ اس کی پرائس ہے ریویلوڈ پرائس اس سے کوئی ڈفرنس آئے گا وہ ڈفرنس جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے اگر تو نقصان ہے یعنی پچھلا ویلو زیادہ تھا اس وقت مارکیٹ ویلو کم ہے تو نقصان ہو گیا نقصان اگر ہوا تو اس کو کیا کیا جائے گا اس کو فوری طور پہ پروفٹ اینڈ لاس میں چارج کر دیا جائے گا کہ لاس ہے اگر اضافہ ہوتا ہے اگر لاسٹ شون ویلیو کے حساب سے اب جو ویلیو ہے وہ بڑھ گیا تو پھر ایک سرپلس آ جاتا ہے اس سرپلس کو آپ پروفٹ اینڈ لاس میں نہیں لے جا سکتے بلکہ اس کو بیلنس شیٹ میں ایک سیپریٹ اکاؤنٹ میں شو کرتے ہیں سیپریٹ مد میں شو کرتے ہیں جو کہ surplus on revaluation of assets کہلاتا ہے اور اس سرپلس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے کسی مقصد کے لیے سوائے اس کے کہ اگر انہی ایسٹس میں کہ جن کی جن ایسٹس کے ویلیویشن یا کوئی بھی ایسٹس کے ویلیو ویلیو میں اگر کمی آئندہ واقع ہوتی ہے یا لاس آتی ہے تو پھر آپ اس لاس کو آف سیٹ کر سکتے سرپلس کے اگینسٹ تو یہ بات جو ہے یار ذہن میں رکھیے لیکن اس پہ میں یہ کہہ دوں کہ جی یہ جو ریویلویشن سرپلس کی بات جو میں نے کی یا اس کو اس وقت میں زیادہ تفصیل میں اس کے بارے میں ہم ابھی نہیں جائیں گے بیسکلی ریویلویشن کا مطلب یہ ہے کہ ویلوئنگ این ایسٹ اگین اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ ریویلویشن جو ہے ری ریویلویشن مارکیٹ کے ویلو کے حساب سے کی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کسی بھی ایسٹ کے چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ بلڈنگ ہو چاہے وہ پلانٹ مشینری ہو اس کو ویلو کرنے کے لیے کسی قسم کے ایکسپرٹس جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ نہیں کر سکتا اب اور یہ بھی بات یاد رہے کہ جی یہ ایسٹس فکسڈ ایسٹس عام طور پہ شو کیے جاتے ہیں کاسٹ کے اوپر ہسٹوریکل کاسٹ یعنی وہ کاسٹ جس پہ آپ نے اس کو جب بھی خریدا تھا یا بنایا تھا اس کاسٹ پہ بیلنس شیٹ میں شو ہوتے ہیں سو so, باقی جو ایسٹس ہیں مثال کے طور پہ ڈیٹرز جو وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کو پیسے دینے ہیں کریڈیٹرس جن کو آپ نے پیسے دینے ہیں کیش اینڈ بینک بیلنس یہ ان میں تو ہر وقت چینج آتی رہتی ہے اور یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کرنٹ سچویشن اس وقت کی سچویشن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آج کے دن آج کے حساب سے ہمارے بینک میں کتنا پیسہ ہے یا کیش میں کتنا پیسہ ہے یا آج کے حساب سے کتنے پیسے ہمیں کس نے کیا دینی ہے لیکن جو ایسٹس آپ خریدتے ہیں کبھی بھی خریدتے ہیں جیسے میں نے زمین کی مثال دی کہ انیس سو پینتیس میں آپ نے زمین خریدی پانچ ہزار روپے کی خریدی سن دو ہزار دو میں تو اس کی قیمت پانچ ہزار روپے نہیں ہے اس کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی ہے تو کیا وہ کئی گنا قیمت جو ہے بیلنس شیٹ میں شو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ ڈسیشن جو ہے یہ کرنا مینجمنٹ کا کام ہے کہ جی وہ یہ ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے مارکیٹ کی قیمت جو ہے اور اگر وہ یہ ڈسیشن لے لیتے ہیں تو پھر باقی کاروائی جو ہے ریویلویشن کے بابت شروع ہوتی ہے ہم ری ویلویشن کا ہی معاملہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں بھی شروع لے جائیں گے اور اس کو ایک لاجیکل کنکلوژ تک پہنچائیں گے شکریہ